بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والعادیات ذبحا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو آواز نکال کر دوڑنے والے ہیں فلموریات قدحا پس جلانے والے ہیں ٹاپوں کے ساتھ یعنی ٹاپوں کے شرارے نکالنے والے ہیں فلمغیرات صبحا جو صبح کے وقت حملہ کرنے والے ہیں نبی نقع پھر وہ اس کے ساتھ غبار اڑانے والے ہیں نبی جمع تو وہ اس کے ساتھ بڑی جماعت کے درمیان گھس جاتے ہیں ان الانسان علی عبی الد یقینا انسان اپنے رب کا بہت نا شکرہ ہے وہ انہو الا علی کا شہید اور یقیناً وہ اس پر خود گواہ ہے وہ انحو علی لشدید اور یقیناً مال کی محبت میں بہت سخت ہے افلا اذا بعثر ما القبور کیا وہ جانتا نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر نکالا جائے گا وہ ما في الصدور اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا ان ربهم بهم يومئذ خبیر یقینا تیرا رب ان کو اس دن بہت زیادہ جاننے والا یا ان کے متعلق خوب خبر رکھنے والا ہے